السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد الكريم کریم بعد آج کا سبق سن لیجیے سبق نمبر ایٹ زیرو فائیو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے بازار میں قدم رکھتے ہوئے یہ کلمات پڑھے پڑھیے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اس کی فضیلت کیسے زبردست ہے روزانہ بازار میں جاتے ہیں اور روزانہ دکانوں پر جاتے ہیں اور روزانہ مائیں بہنیں مولوں میں جاتی ہے فضیلت کتنی ہے یہ کلمہ یاد کر لیجئے جب بھی مال میں جائیں بازار میں جائیں ایک مرتبہ پڑھ لیجئے دو مرتبہ پڑھ لیجئے اس کی فضیلت سنیے نمبر ایک اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کے لیے دس لاکھ نیکیاں لکھ دیتے ہیں نمبر دو اللہ تعالیٰ اس کی دس لاکھ گنا معاف کر دیتے ہیں نمبر تین اللہ تعالیٰ اس کے لیے دس لاکھ درجے بلند کر دیتے ہیں نمبر چار دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ دس لاکھ درجہ بلند کرنے کے بجائے جنت میں ایک محل بنا دینے کا ذکر ہے یہ فضیلت ہے اس کی یہ حدیث ترمیزی شریف میں ہے کیسے زبردست یہ حدیث ہے جب بھی بازار میں جائیں اس استحزار کے ساتھ جائیے آپ اس لیے فائدہ ہوگا کہ اپنا کاروبار بھی کر لیجئے یا اپنا جو ہے خریدنا خرید بھی لیجئے اور یہ دعا بھی پڑھ لیجئے یا سبق سنتے ہی آپ بازار میں جائیں گے آدمی عام طور سے بازار میں تو جاتا ہی جاتا ہے جا کر جو ہے یہ کلمہ پڑھو آپ تو دیکھو اللہ کا کیسا قرب ملتا ہے اس لیے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب پڑھیے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم اس کی مستقل ایک فضیلت ہے یہ انشاءاللہ بعد میں کسی وقت بیان کروں گا اے اللہ تو ہم سب کو تیرے دین پر چلنے کے توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں نماز پڑھنے کے توفیق عطا فرما اے اللہ تیرے تیرے احکامات کو خوشی خوشی کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے کہ کسی کافر نے جو پوچھا کہ کون سا مہینہ ہے ایک مسلمان رمضان کے مہینے میں گلاس اس کے ہاتھ میں ہے اور پانی پی رہا ہے اس پر کہا ہے کسی کافر نے جو پوچھا کہ کون سا مہینہ ہے شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی اور چپ ہوا مؤذن ازا کہتے کہتے یعنی مؤذن بھی ازا کہتے کہتے تھک گیا اور مجھے شرم آ گئی کہ رمضان کا مہینہ ہے اور میں پانی پی رہا ہوں اس لیے اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں اور یہ بازار والا کلمہ یاد کر لیجئے بچوں کو بھی یاد کروا دیجئے اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے ان محنتوں کو قبول فرمائے آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین